السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں اور اب مچھلی لا رہی ہے نیم بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی مسواس میں نیم ہے تو کل میں بنانا ہے پھر تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے اور پھر خلیف کی طرح لکھنا ہے یہ ہو گیا نیم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دانتوں میں کس طرح مسواک کرنی چاہیے مسواک جب بھی کریں تین مرتبہ کیجیے اور ہر بار مسواک دھو لیجیے پیارے مدنی منو اور مدنی منو اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے مسواک کیجیے راضی کرنے والی ہے مسواس منہ پاکیزہ کرنے والی ہے فضانے آج آپ کا سبق ہے حرف نون نون کو غور سے دیکھیے امید ہے کہ آپ کو نون کی پہچان ہو گئی ہوگی ابھی آپ کو اسکرین پر کیا کیا نظر آ رہا ہے پیارے پیارے پھول بھی تو ہیں اور پھولوں پر شہد کی مکھیاں بھی ہیں اب آئیے اس گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا چیزیں ہیں ابھی آپ کو کتنے گھر نظر آ رہے ہیں جی ہاں اب آپ ان چھوٹے چھوٹے گھروں پر نظر رکھیں بتائیے گھر سے باہر کون سا حرف آیا ہے اور اس گھر کے اندر سے اور اس گھر سے کون سا حرف آیا ہے واہ واہ بھائی اور اس گھر کے اندر سے کون سا حرف آ رہا ہے نون آ رہا ہے مبارک ہو ہمارا آج کا سبق نون آ ہے ماشا اللہ عز جزاک اللہ خیرہ آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام آیا ہے درخت بھی آ رہا ہے سو بود اب بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جبل یعنی پہاڑ جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا جی نہیں ذرا ذہن پر زور دے جی ہاں یہ ہے نقشے نالے پاک ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف نون سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں نون سے نجم یعنی ستارہ نون سے نجم یعنی ستارہ نون سے نالین پاک نون سے نالین پاک اب جانتے ہیں اردو میں نون سے نارنجی نون سے نارنجی ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ آمین چوتا مرحلہ پیارے مدنی منو ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو نون کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں نون کو لکھنے کا طریقہ جس طرح گول دائرہ بناتے ہیں اسی طرح نون کو لکھنے کے لیے آپ نے آدھا گول دائرہ بنانا ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہو گیا نون اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پینسل سے گول دائرہ بنائیے اور پھر اس کے اندر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منہ بتائیں گے پہلے آدھی گول دائرے کی طرح لکھنا ہے اس کے اندر ایک ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ مرحلہ پیارے مدنی مدنی اور ہوںڈونی ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے نقشے نالے پاک جی ہاں یہ نقشے نالے پاک ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سے رنگ ہیں اب اس نالے پاک کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اب ہم نے اس نالے پاک میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام بتائیے پہلے کون سا رنگ بھرنا ہے جن جی ہرا رنگ بھرتے ہیں یہ ہرا رنگ مکمل ہوا اب کون سا رنگ بھرنا ہے لال رنگ کیا اب دونوں نقشے نالے پاک کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں اور یاد ہے نا نون سے آتا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی کیا شان ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک پر گوش اور خوبصورت ہے ایسے پاؤں مبارک کسی انسان کے نہ تھے نہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پتھر پہ چلتے تو وہ نرم ہو جاتا اور جب مٹی پر چلتے تو اس میں قدم مبارک کا نشان نہیں ہوتا تھا یہ وہ قدم مبارک ہے جن کی محبت میں بہت پہاڑ جھومنے لگا خوب چومے ہیں قدم را میں شاہ کے ماں کے ماں کے پیارے پیارے دونوں گاروں کو سلام جو چپل مبارک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے اس کو نہ نقش نالے پاک جس سامان میں ہو ان جل وہ سامان چوری نہیں ہوگا جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہیں ڈوبے گی جس قافلے میں ہو وہ نہ لٹے نالے پاک اپنے پاس رکھنے کی برکت سے مدینے کی خواب میں آقا کا جلوہ نظر آئے آپ بھی نقشے نالے پاک اپنے پاس رکھے اپنے گھروں میں اس کی فریم لگائے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے جس سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آج ہم نے آپ کو حرف نون کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف واؤ کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ